بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے شیخ حضرت مولانا محمد اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن سے پشاور یونیورسٹی میں خلقت مستفید ہوئی ہے یہ کیسٹ حضرت کے چند ملفوظات پر مشتمل ہے افاد عام کے لیے اس کو پیش کیا جاتا ہے میں اپنا ایک واقعہ کی بات ہے حضرت رائے پتی رحمت اللہ علیہ ہے صاحب یہاں ہمارے ایک دوست تھے اللہ فرمائے تھا انہیں ہمارے اکاغت کے ساتھ تعلق تھا وہ لائے نہیں اپنے گھر پر رکھا ہوا رہتے تھے دنوں میں یہ کیا کہتے ہیں جہاں پورے کے علاقے تو ایک دن انہوں نے دعوت کر مجھے بھی بلا لیا گیا ہاتھ ٹیکسی فرمات میں نے کیا کھانا کھانا ہوا میں نے عرض کیا حضرت تھوڑا بہت کچھ پڑا امر کی توفیق نہیں امر کی توفیق نہیں ہوتی کیسے امر کی توفیق تو ان دنوں میں ہم بھی تھے کیونکہ چھوٹی عمر اتنی بڑی نہیں تھی مجھ سے خطاب فرمایا سنوایا شاہدزاد آج اللہ کی صحبت عمل والوں کی صحبت اختیار کرو اللہ عمل کی توفیق عمل والوں کی صحبت اختیار کرو اللہ تو عمل کی توفیق بات آئی گئی ہوتی اس کے بعد سارا پھر مجھے کتاب سنا دادے دیکھو تم عمر کارا نہیں پیرا پیرا یہ صحبت کا پھر بات آگے پیچھے پھر پان آیا پان اٹھایا پھر مجھے آواز دادے دیکھو میں پان نہیں کہا تھا صحبت کی جاتا تو جیسے وہ کہتے ہیں نا خربوزے کو خربوزہ دیکھ پتنگ پر کر اور اللہ کی نگاہ میں کوئی ہوتا کچھ ہوتا وہ پتہ نہیں کیا ہوتا یہ تو اللہ نے کیا کچھ ہوتا ہے جس سے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے دیکھوں میں بات مثال کے طور پر کہا کروں مرغی کے انڈے ہوتے ہیں روزانہ ہیں کیا وہ مرغی کے انڈے سب مرغی کے نیچے رکھے رہتے ہیں اس دن اکیس دن یا ستر دن یا کتنے دن انہوں نے تو مرغی ان انڈوں پر سب بیٹھتی تو چھاتی چھاتی انہیں تپش دیتی اب تپش کے دوران میں کوئی انڈا ادھر ادھر ہو جائے تو گندا ہوتا اور جو سب اس کی اس کی چھاتی کے نیچے رہ جائیں اکیس دن کے بعد انیس دن کے بعد جتنا بھی وقفہ ہوتا ہے وہ ایک دم اندر سے پھاڑتے ہیں چھوٹی کرتے ہوئے بچے آ کر دانا چننا شروع کر دیتے تو اگر اللہ نے مرغی کی چھاتی یہ جان اندروں میں جان ڈالنے کی طاقت رکھی ہے تو ان اللہ کے بندوں میں جن کے سینے کے اندر الہی ہے جن کے اندر خدا بند قدوس کا وہ صرف کام کر رہی ہے جسے صرف پہ ہدایت کہتے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے مقصد بنایا اپنے ہدایت کا اگر وہ اللہ کے بندے اپنے سندر کی لائف کو کسی پہ ڈال دیا اسے دے دیا تو کیا ہے باقی ہر ایک کا اپنا اپنا ضرور ہوتا ہے ہے بندا در سے میں خاص دل ہری سے میں آس کا سے کا دل وہ چاہیے جو کہ کچھ لے سکے غلط کے مطابق ملتا ہے اگر کوئی چاہے کہ اتنا برابر مل جائے تو حضرت باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ والے اور قصہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ حضرت کے کوئی مہمان تھے تو حضرت نے کھانا منگایا منگایا تو بخیارا کھانا لے آیا تو بہت اچھا لایا بہت کچھ ہو گئے تو پوچھ اسے بلایا اور کہا مان کیا مانگ مان کہنے لگا کہ مجھے اپنے سکتا مجھے اپنے جیسا کر حضرت میں کہا یہ تو نہیں بھا تو یہی کیا کہتے ہیں حضرت میں تین دن اپنے پاس رکھا چھٹوں کم تک پہلے اور تو لیکن اس کے بعد طاقت نہیں تھی دل پھٹ گیا اور چلتا ہمارے حضرت لکھ کے خلفان میں اگر مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ اگر مولانا محمد عشا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں دیکھا تو نہیں یہ ہمارے سلمان نبی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کہ چار دھار عمل ہر چیز میں اپنے شیخ کا نمونہ ہو گئے تھے یہاں کے آپ وقت میں چہرہ بھی شیخ کا چلا گیا اس لیے ساتھی جو بڑا مستند ساتھی کون جی۔ تو میں یہ کہا تھا کہ میرے دوستوں کو دیکھ کر کسی نے کہا نا کہ لیے بیٹھے گدے گاٹا لیے بیٹھے اپنی آپ تینوں اس دور کے فتنوں میں بڑا ایک فتنہ یہ ہے کہ آج اللہ کی اولن قدر نہیں رہی اور دوسری بات یہ کہ ان کے ایک استفادے کا دور و شوق باقی نہیں تھا کہ ان سے بھی کچھ حاصل کیا جا سکتا تعلیم کے بارے میں تو انسان پھر بھی کسی عالم کے پاس چلا جاتا ہے کتاب پڑھ لیتا ہے کتابیں بہت ختم کر لیتا لیکن وجود اربا کو جو کتاب کو بھی تمہارے اندر اتار دے وہ ٹھیک انسان نہیں ہے میرے دوست کو زندگی ہوئی تھی ہاں۔ ہاں، زندگی آنی جانی ہے اور جانے سے پہلے ایک چیز لینی ہے اور وہ چیز کیا جو ساتھ جائے گی اور وہ ایمان جائے گا اور ایمان کا محل جو ہے وہ دل ہے ایمان کا محل جو ہے وہ دل ہے دل بن گیا تو انسان بن گیا اور دل نہ بنا تو کچھ نہیں تو یہ دل جیسے میں نے پیدا کیا پڑھنے سے پڑھنے سے نہیں پڑھنے کی میں مخالفت نہیں کرتا کتابیں بھی ضروری ان کا پڑھنا بھی ضروری علم بھی ضروری علماء بھی ضروری لیکن علماء کے اندر ایک وہ عالم جو کہ ان پر عمل کرنے والا ہے دیکھو علیہ یہ کے والد کہتے ہیں نا حدیث میں آتا ہے علماء الگ اللہ کیا جو ہیں عالم جو ہیں یہ وارث ہے نبی کی تو وارث جو ہوتا ہے باپ کی میراث کا وارث صرف اس کی ایک چیز میں تو نہیں ہوگا باپ جتنی پوری میراث چھوڑ کر جائے گا اس کے ہر شعبے میں وہ جو ہے بارش تو نبی ہے کے فلاح کے نبی بچے تلاوت کی کتاب یہ بھی ضروری یہ رکھی ہم یہ تشکیہ کرنا سات کرنا یہ بھی ضروری تعلیم کتاب و حکمت یہ بھی ضروری یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ مزاج نبوت ہے تو مزاج نبوت کا اگر ایک حصہ چھوڑتے ہو تو گویا تم صحیح وارث نہیں وارثانے قالم وہی ہیں جو نبی کی جملہ میراث کے اور ان کے سرائے سے نبوت کی کہ ہر حصے اور جز کے وارث کہا جاتا ہے اور صحیح اور حق ہے کہ اس امت میں ہدایت کا کام انہی لوگوں سے عام اور تام ہوا جو کہ نبی انسلم کے علوم شاعری اور باقی کے جانے تھے جو صرف ظاہری علوم پر کفا نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے اندر ان کے قلوب جو تھے وہ نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے انوار سے روشن تھے تو بہرحال میں ستر اتنا کرنا چاہ رہا تھا کہ میرے دوست زندگی ہے اور تھوڑی ہے آج بیٹھے کرتے نہیں نہ چھوٹے کا پتا نہ بڑے کا پتا عمر بتائی نہیں گئی اور جس نے بھی اللہ کی بے شمار حکمتیں جس نے ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ انسان پر اگر یہ کھول دیا جاتا کہ موت فلاں تاریخ کو آئے گی اگر لمبی عمر ہے تو پہلے تو وقت میں گزارتا اگر چھوٹی عمر ہے تو وہیں سے اس کا آگے بگڑ جاتا جیسے ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور بہت موٹا ہو گیا موٹا اتنا ہوا کہ اس کے لیے یعنی حکیموں کے نزدیک اس کی زندگی کو خطرہ پیدا ہو گیا بھائی یہ کو کیسے زندہ رہے اب حکیم آتے ہیں ڈاکٹر آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں جو علاج بتاتے ہیں تو اس علاج پر جو کم ہونے کا علاج ہے بتا نہیں سکتا بادشاہ سلامت کیسے دے خوراک کو کم کر دے پینے کا ایک اچھا حکیم جیسے کہ مشنری میں کنی تک کے قصے میں مولانا مولانا نے لکھا ایسا حکیم آ گیا جو کہ صحیح حکیم تھا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں تنہائی میں آپ سے بات کرنا چاہوں تنہائی میں پڑھائی سوچ سے کہا کہ جان کی کیا چاہوں تو میں آپ کا مس سمجھ گیا ہوں اور بالکل آسان علاج اڑتالیس دن میں بھی ہو سکتا ہے لیکن میں تنہائی میں بتانا چاہوں گا اور پھر یہ کہ آپ میری جان بخشی کریں گے مجھے اس کی سزا دیں گے جان بخشی بھی ہے جو چاہتا ہے کہ بتا اس نے آہستہ بھی سن کے کان میں کہا کہ میرے علم کے مطابق میرا پختہ یقین ہے کہ چالیسویں دن آپ کی موت واقع ہو جائے گی چالیسویں دن آپ کی موت واقع ہو جائے گی آپ مر جائیں گے چالیس سب سب پھر کہا کہ چلو دیکھتے ہیں چالیس دن لیکن وہ اندر جو لڑکیاں نا گھر کا کیا جا رہا ہوں کہ تب جا رہا ہوں <laughs> اس نے گوشت کو ایسے پگلانا شروع کر دیا جیسے آگ پر پگل ابھی چالیس دن پورے ہوئے نہیں تھے کہ نہیں آپ نے شدا پتی اب چالیس دن ہوا تو یہ مرا نہیں تو چالیس دن کے شروع خرید آواز آدمی بھجوایا کہ اس ظالم کو بلا کر لا اس نے کہا سر میں نے تو آپ کے جان کی پہلے مان چاہی بہت یہ علاج مجھے کوئی معلوم نہیں تھا یہ علاج تھا کہ آپ کو غم لگ جائے اگر غم لگ جائے تو آپ کا یہ جو مٹاپا ہے ختم ہو جائے گا آپ کو کوئی غم نہیں تو اللہ نے آپ کو کر دیا اسی طور پر جس بزرگوں نے لکھا ہے کہ دو غم ہیں یا تو غم دنیا ہے اور یہ غم دنیا جو ہے اب ایسی چیز کے لیے غم کھانا جو کہ رہنے والے نہیں آج چھٹی کہ کل چھٹی اور فائدہ بھی اس کا کیا ماں اکلا تو لگتا جو کھایا وہ سنا ہو گیا جو پہنا وہ پھٹ تھک آ گیا ختم ہو گیا پرانا ہو گیا یہ تو ایسی دنیا کہ تمام چیزیں ہیں جیسے کہ ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ بہلول دانا جو تھا بادشاہ کے محل میں چلا گیا خلیفہ کے اور کبھی ایک چیز پہ جا کر جو دیکھتا ہے کہ لوگوں کو دیکھتا ہے تو جی۔ کسی نے رہا بادشاہ کے سامنے پیش کیا کہ یہ دیوانہ آ گیا کہ کیا کر رہا کہتا کہ آیا ہوں رہنے کے لیے آیا ہوں تو رہنے کے لیے آیا تو بادشاہ کا محلہ کون کہتا ہے دیوانہ ہو گیا کیا سی باتیں کر جو سرایا میں سرایا کہ اس محل میں پہلے کون تھا کہ میرا باپ تو اس سے پہلے کون تھا کہ میرا دادا تو وہ کہاں ہے تو گئے تو چلے گئے یعنی تو بھی چلا جائے فائدہ سرایا آگے کہاں کل دوسرا تو دنیا تو آتی جاتی دنیا گول والے گیا سامان بندہ لوگ ایک پھٹ کھلا یعنی ایک پھٹ کھلا تو دوسرا بندہ آنے جانے کی حیات پہ دروزہ کا کیا ہے شوقم سفر کا بھی کیا ہے جیسے پیسے سفر کا جیسے بھی ہوتی ہے خدے اصل ہم کس چیز کا ہے آخر وہاں کیا پیچھا ہے خدا کو کیا منہ دکھائیں گے ابھی دوستوں کو کیا منہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس حالت میں ملاقات بس اگر آخرت کا غم پیدا ہو جائے تو یہاں کے سب غم مٹ جائیں اور آخرت سمجھ جائے اس کے لیے بزرگ جتنے ہیں بس اتنی بات کہتے ہیں کہ فکر آخرت لگا میں نے ایک دفعہ حضرت شیخ اللہ مرکز حضرت شیخ عزیز صاحب لائے ہوئے تھے تفریح تھوڑا لیا تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت کوئی نصیحت بچائیے طریقہ بتائیے سمایا پیار ہے مجھے تو دو چیزوں سے ملا فکر آخر اور درو شریف کی قسم فکر آخر اور درو شریف کی فکر آخرت پہ یا میں آپ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں فکر آخرت سے آمال کے سنوارنے کی فکر پیدا ہوتی اور ضرور شریف سے میں کہا کروں کہ اگر کوئی شخص ضرور شریف پڑے اور ان سے اللہ کی رحمت نازل ہوئی ہے تو نہیں ہم کھا لے تو نہیں آتا نا جو ضرور اتنا کرتا اللہ اس قدر سے کے ناز فرماتا ضرور دروپ پڑو تو احمد اللہ کی نازل ہو تو جو کٹ سوکھ سے ضرور پڑے گا اس سب کٹ سوچ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں تو اس لیے کثرت سے ضرور جیسے کہ کہنے والے نے کہا ہے کہ دلوں کی صفائی چاہتے ہو تو ضرور کو کثرت سے پڑھو یہ ایسی دوائی ہے جو دلوں کو صاف کر دے اے نام تو دلہارا دوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے وہ دلوں کی شفا میں ضرور کی کثرت انسان کو بنا وہ جیسے شادی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ اپنے اشرال میں اپنی اولاد میں کتنا حصہ رکھو آدمی فرمائے آئی آپ کو مار زیادہ کر سکتا ہوں کہ ہائی کر چل سکتا ضرور میں اللہ کا تو ذکر ہے یا نہیں ہے سبھی کا نام ہوتا میرے پاس سوچوں کہ داد بھی آ جاتی اور میں کبھی متوجہ ہو جاتی تو ضرورت کی جو ہے انسان کو بنانے والی تو جس قدر ہو سکے اللہ نے تو سیکھ کیونکہ ضرورت ہی ہمارے یہاں گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے ہاں بزرگ کی اکل تعداد بات کر سکتی ہے وہ تین سو کی کم از کم تین سو مرتبہ دل میں بروستان یہ اکل تعداد ہے کر سکتے تھے یعنی کوئی کہنا میں کرتے ہوئے سے درست ہوں تو کم از کم اتنا چاہیے کہ تین سو دفعہ دل میں سکتا ہوں اللہ ہمیں بھی تو سیکھا تو بہرحال ادھر دو کی کہہ رہا ہوں خدا کرے کوئی کام کی بات بھی ہو جائے تو حاصل ساری بات کہی ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا اور جانے کے لیے آیا اس دنیا میں آیا اور جانے کے لیے آیا اور جانے سے پہلے اس نے وہاں کا سرمایہ کر جی نے کہا نا کہ اے اللہ توں نے جانا تو یوں بھی ہے یوں بھی ایسی حالت میں گزار کہ ہر مسجد سے تیرا خیر مطلب کہ امریک وہاں جانا تو تم نے یوں بھی ہے اور ایسے بھی جائے گی ویسے لیکن وہاں ہر قدم پر تیرا خیر وہ آئی ہوں گے آج کل بات کر رہا تھا کہ اللہ صلی اللہ علیہ ایک آپ نے بھی فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جانو تو روز زیادہ ہم کو کم ایک آدمی نے یہ سنا تو قسم کھا لی کہ جب تک میں اپنا مقام جنت میں نہیں دیکھوں گا ہنسوں گا لوگوں کے لوگوں کی آنکھوں نے ان کے چہرے پر پھر ہنسی کو نہیں دیکھا اور پھر والے میں حضرت عثمان کا زمانہ آیا اس میں ان کی موت ہوئی اب موت کے بعد انہیں تختے پر ڈالا گیا نہلانے کے لیے اب نہلاتے ہوئے ایک دم کھلا کر کیا دوبارہ تو زندہ ہوگی کیا تھوڑی دیر بعد وہی بہت ایک صحابی جو اس مجلس میں مقیم بیٹھے ہوئے جس نے کہ یہ بات کی انہوں نے کہا اللہ کے بندے قسم اللہ نے سچ کر دکھائی اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں وہ بادشاہ سا اکبر مسول با دو سم زندہ ہلا بہت سارے ایسے لوگ جو کہ پریشان حال پریشان تھا کسی ایک گھر تک جائیں تو دروازہ نہ کھونے کے لیے کون نہ آ گیا جو اکثر اگر اللہ پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ کی قسم کو پورا تو اللہ نے اپنے بندے کی قسم کو پورا کر دیا اس نے اپنا ٹھکانا جنت میں دیکھ لیا گیا تو اب یہ کہہ رہا تھا کہ اگر انسان کچھ ہو جائے تو اپنے ٹھکانے کو بھی دے ہمارے لین میں بھی رحمت اللہ علیہ ان کے واقعات میں اپنے شدار میں لکھا ان کے سلامے لکھنے والے ہیں اور آخری موت کے وقت حافظ بھی تھے میں بھی نوعیت یہ ہوتی تھی کشنادین یوگی جو تھے وہ دوسرے ہاتھ میں ڈھال نہیں لیتے تھے دونوں ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور بس تھکیوں کی طرح کفار کو کام ہوتی تھی اور جب تھک جاتے تو جب شداد ان کے ساتھ ہوتے تھے ان سے کہتے کہ پڑھ کوئی قرآن آیا اب جیسے ان شاء اللہ نے وہ کام لے لیا کہ شادیاں وغیرہ یہ جو تھے اس والے کیا کہتے ہیں سلیبی سلیبی کو شکست دے دی اور وہ ان کو نکال پار کیا اس کے بعد اللہ تعالی نے کام لے لیا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ بیمار بخار پر تو بخار کی حالت میں جب آخری وقت آیا تو انہیں سے کہا کہ قرآن پر قرآن پڑھتے تھے بہوشی نے دیکھا جی۔ انہوں نے جہاں تک مجھے یاد آتا ہے دو تین مقام پر کہا ایک جس کہتے ہیں کہ جس وقت سورہ حشر کی آخری آئے تک پہنچا تو ایک دفعہ آنکھیں کھولی اور پھر بند کر پھر پڑھتے رہے پڑھتے رہے یہاں تک کہ جس وقت میں اس مقام پر پہنچا یہ تو حل مرسل مجھے یہ علا رد بھر لی ہس کھولی سیلا دی تو یہاں آنکھیں کھولی ہنس دی اور پھر آنکھیں ہمیشہ نشان مرد مو بات گویا نشان نشانے مرد مو بات گویا جو مرد آیا بدل گئے موت آئے تو ہنستے گئے کسی کے نکال کے داری کے بقت پہ ڈالے میں تو ہم گیریاں یاد ہے تجھے وہ وقت کہ جب تو پیدا ہو رہا تھا تو سب ہنس کہ وہ دیکھو کھانا کیا کھانا بیٹا پیدا ہو خوشیاں ہو رہی ہیں بلو کہیں چل رہے ہیں اور تو رو رہا اور تو چنا بھی کہ بوقت ہر گنے تو ہم اکیلے بن دو ایسی زندگی گزار کہ مرتے ہوئے سب رو رہے ہوں اور تو ہنستا ہوا جا ایسی بہت سندر لگے حضرت ہاں ہمارے اللہ کے مندر رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا اس کی بات دیکھا دوسری بات تو تو فرما رہے ہیں کہ جیسے کوئی بلا درجن وقت کرتا کہ میرے جانے کا وقت آ گیا میرے جانے کا وقت آ گیا تو مومن کے لیے تو موت جو ہے الموت تو يوصل الحديث الى يوصل الحديث الى الحديث دوست دے اور دیکھو جو طلبا ہوتے نا کے دینے والے اور جو اچھے جنہیں خوب کام کیا ہوتا ہے تو شرط امتحان آئے گا بس نمبر دیں گے یہ ہوگا اور میرے طرح جنہوں نے کچھ کیا نہیں ہوتا وہ جان چھپاتے تھے کیا ہوگا خیال تو اصل میں تیاری ہے موت اور زندگی جو ہے اسی تیاری کے لیے موت ایک زندگی کا وقفہ یعنی-, یعنی آگے بڑھیں گے تم زندگی تو وہیں کی ہے یہ شروع ہوگی تو ختم نہیں ہوگی ادھر ہاں؟ چین والی آرام کیوں آخرت کی زندگی زندگی کیا ہیل ہے آرام آخرت کی زندگی جو ہے وہ زندگی دنیا کی زندگی جو ہے اس کا آتی چار چیز ہے ابھی آئے ابھی چلے پہلا پہلا قدم ہے بچے ہیں بس نے کھیل میں کود میں کھیل کود میں بدل کیا جوانی آئی تو بس کے پرانے قدیم میں تینوں کا اشارہ کیا ہے سورہ حدیب میں ان حیات دوں والا لا ہے کھیل کود ہے